اے غیب بتانے والے نب تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمیری لیے حلال کی اپن بیبیوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے